جی عارف جامی بھائی لائیں السلام علیکم صاحب ہاں، میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ آج کل مساجد میں جو ہے وہ ماربل کے فرش عموماً بنائے جاتے ہیں تو اس پہ پالش جو ہے وہ اتنی اچھی کی جاتی ہے کہ اس میں شائننگ بہت ہوتی ہے تو میرا سوال وہاں پہ مساجد میں توگرے وغیرہ یا ماربل جو دیواریں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کلمہ شریف یا دوسری آیتیں یا حدیث وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہیں تو ان کا عکس جو ہے وہ فرش پہ بالکل واضح یعنی جس طرح آئینے پہ عکس آتا ہے ویسے ہی اس فرش کے اوپر ان آیتوں کا یا حدیث کا یا دوسری مقدس عباد کا عکس آتا ہے تو سوال یہ ہے کہ عام طور پہ اس پہ جو ہے وہ لوگ پیر رکھتے ہیں تو اگر نادانی میں اگر رکھ لیں تو وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر نظر آ رہا ہے اور بالکل کیئر ہے وہ تو کیا اس پہ پیر رکھنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا دوسرے چیز میں سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہونا کے لیے جو ہے وہ سیدھا پاؤں رکھنا سنت ہے تو کیا ہر صف پہ جو ہے وہ سیدھا قدم رکھنا سنت کہلائے گا اور واپسی میں بھی کیا واپسی میں صفوں میں جاتے ہوئے یا سیدھا پاؤں رکھیں یا الٹا پاؤں رکھیں کیونکہ مسجد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکلتے ہیں تو کیا میں واپسی کے وقت الٹا پاؤں پہلے رکھیں گے یا سیدھا پاؤں جی عارف بھائی جس مسجد میں ایسا ہو اس مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا جائے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ نے تو اچھے پیسے ماشاء اللہ لگائے لیکن یہ الٹ کام ہو گیا تو ان سے رابطہ کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ عکس کا حکم بہرحال عکس کا ہے اصل کا حکم نہیں ہے وغیرہ وہاں نماز ہی نہیں پڑی جا سکے گی مساجد میں کا حکم جو ہے وہ صرف عکس کا ہی حکم ہوگا اصلیت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا اور اس سے گستاخی بھی واقع نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں تو سیدھا قدم رکھیں اور کوشش کریں ہر صف پہ سیدھا قدم ہی آئے اور جب باہر نکلنے لگیں تو مسجد کے تک تو آپ جیسے چاہیں قدم اٹھائیں مسجد کے اندر سیدھا رکھیں الٹا رکھیں کوشش کریں اندر تک سیدھا ہی رکھیں لیکن جب مسجد سے باہر نکلنے لگیں تو پھر الٹا قدم جو ہے وہ پہلے مسجد سے باہر نکالیں یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر رہے گا جی ٹیپو سلطان